سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں نے آپ سے کہا مجھے تو بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے یوں فرمایا ہے کہ بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نماز کی بنسبت آدھی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری طرح کا نہیں ہوں حدیث نمبر چوبیس سو تیس مسند احمد